السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب ولا للمتقین عدوان الا الا الا على على واشهد واشهد ان ان لا لا لا اله اله الله الله وحده شريك له عبده ورسوله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وتركها البيضاء ليلها كنهارها يزيغ عنها هالك صلوات وسلامه عليه وعلى وعلى اصحابه اومن تدابیہ ہی وسن نبِ سنت ہی علیہ الدین وباغ معزز ناظرین و مشاہدین اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم جو دین ہے وہ دین اسلام ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے اس وقت دنیا کے اندر سب سے مظلوم حکومت اگر کوئی ہے تو مملکت سعودی عرب ہے ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ مملکت سعودی عرب کو مشورے دیتا پھرتا ہے تحریر کے ذریعے سے تقریر کے ذریعے سے بیانات کے ذریعے سے ہر کوئی شخص انہیں مشورہ دیتا ہوا نظر آتا ہے جو شخص اپنے گھر کو نہیں چلا سکتا گھر میں تین چار لوگ ہیں ان کو نہیں چلا سکتا اس میں لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں آپس میں رنجش اور عداوت ہے وہ لوگ ایسے لوگ مملکت سعودی عرب کو مشورہ دیتے پھرتے ہیں اسی طریقے سے اگر پوری دنیا میں سب سے مظلوم کوئی خاندان ہے تو آل سعود ہے انہوں نے اسلام کی اخلاص کے ساتھ اتنی خدمت کی دین کی حرمین شریفین کی لیکن افسوس یہ ہے کہ انہیں دنیا میں ان کے ان خوبیوں کا اور ان کے ان خدمات اور کارناموں کا بدلہ لوگ انہیں الزام تراشیوں سے دیتے ہیں کوئی انہیں منافق کہتا ہے تو کوئی انہیں یہودی کہتا ہے کوئی انہیں کافر کہتا ہے کوئی ان پر لانت بھیجتا ہے کوئی ان پر کوئی انہیں جہنم کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور آپ لوگ سوشل میڈیا میں دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں ابھی میرے پاس ایک کلپ آئی ہے بہار کے ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے عبداللہ سالم یہ تو دیوبندی ہیں انہیں چترویدی بھی لکھا جاتا ہے اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ یہ بہار کلکتہ اور بنگال کے اہل حدیث اس چیزوں کی زینت بنتے ہیں اور انہیں باقاعدہ خطابت کے لیے وہاں بلایا جاتا ہے ابھی ان کی ایک کلپ میرے پاس آئی جو ویڈیو کلپ ہے جس میں انہوں نے آل سعود کو یہودی قرار دیا کہ یہودی کی اولاد ہیں اور اس طریقے سے بہت زیادہ غلط بیانی سے الزام تراشی سے انہوں نے کام لیا میرے پاس جس نے یہ بھیجی ویڈیو انہوں نے کہا کہ ان پر رد ہونا چاہیے کیونکہ لوگ ان سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور اہل حدیث لوگ انہیں اپنے اسٹیج پر بلاتے ہیں اور باقاعدہ یہ وہاں پر تقریریں بھی کرتے ہیں اس لیے میں نے فرض سمجھا کہ حق کا دفاع کیا جائے اور حق کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے یہی میری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ میں باطل کو برداشت نہیں کر سکتا اور حق کا دفاع کرنے کے لیے میں میدان میں اتر جاتا ہوں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اسی سے متعلق ہے کہ ان کی غلط بیانی اور الزام تراشی سے متعلق انہوں نے تو دعویٰ تحقیق کا کیا کہ اگر میری ایک بات بھی جھوٹی ہو مجھے ہتکڑی لگا کر کے جیل میں ڈال دیا جائے میں نے تحقیق کی ہے تحقیق کے بعد ہی ساری باتیں کر رہا ہوں حالانکہ سچائی یہ ہے کہ ان کی ایک بات بھی تحقیق کے ترازو میں پوری نہیں اترتی ان کا جو کچھ بھی ان کے پاس علم ہے جو کچھ بھی ان کی معلومات ہیں وہ سب کے سب یہودی سیونی خوارج روافظ اور فارسی اور اس طریقے جو صوفیاں ہیں اہل بدعات ہیں اور جو سعودی عرب کے حاسدین اور معاندین ہیں وہی چینل اور اسی میڈیا سے انہوں نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں جو سراسر ظلم اور زیادتی پر مبنی ہے اور اس میں حقیقت سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کا نام پہلے جزیرت العرب تھا کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا یہ حدیث سے بھی نواقفیت کی دلیل ہے اور تاریخ سے بھی نواقفیت کی دلیل ہے سعودی عرب کا کبھی بھی نام جزیرت العرب نہیں تھا سعودی عرب کا نام پہلے مملکت الحجاز و نجد و ملحقاتہ تھا سن انیس سو بتیس میں اس کا نام المملکت العربیہ سعودیہ پڑا ہے المملکت السعودیہ عربیہ یہ سن انیس سو بتیس میں اس کا نام پڑا پہلے اس کا نام مملت الحجاز و نجد و ملحقاتہ تھا کبھی بھی اس کا نام جزیرت العرب نہیں تھا جزیرت العرب پورے خطے کا نام ہے آپ اس کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم بر صغیر بولتے ہیں بر صغیر کسی ملک کا نام نہیں ہے بلکہ یہ پورے خط کچھ ایسے خطے کا نام ہے جس میں کچھ ممالک آتے ہیں وہی مثال جزیرت العرب کی بھی ہے جزیرت العرب کے اندر بہت سارے ملک آتے ہیں ان میں سعودی عرب ہے یمن ہے اور اس طریقے سے اور بہت سارے ممالک ہیں جو سعودی جو جزیرت العرب کے اندر آتے ہیں لہذا کبھی بھی سعودی عرب کا نام جزیرت العرب نہیں تھا یہ ان کی طرف سے بہت بڑا جھوٹ ہے اور اگر وہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مراد لیتے ہیں کہ جزیرت العرب سے آپ نے یہودیوں کو نکالنے کی بات کہی تو جزیرت العرب سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جزیرۃ العرب سے مراد کیا ہے مکہ مدینہ اور حجاز ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جزیرت العرب سے مراد مکہ مدینہ اور یمن کے علاقے ہیں یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اور ان کا قول اسی کو اختیار کیا انہوں نے امام مالک کا بھی غالباً یہی قول ہے اور ایک قول یہ ہے کہ پوری خلیج عربی پورے عرب کے لوگ جس میں قطر یمن حتیٰ کی مصر بھی اور فلسطین اور سیریا جارڈن یہ سارے کے سارے علاقے جزیرت العرب کہلاتے ہیں امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راضی قرار دیا ہے باہر کیف سعودی عرب کا کبھی بھی نام جزیرت العرب نہیں تھا یہ یہ عبداللہ سالم صاحب کی غلط بیانی ہے اور یہ تاریخ سے ناواقفیت کی بہت بڑی دلیل ہے انہوں نے کہا کہ آل سعود یہ یہودی ہیں اور ان کا جو بانی ہے اس کا نام ہے سعود مکاری سعود مکاری میں پہلی بار نام سن رہا ہوں مکاری مکاری کون ہے کس کی طرف نسبت ہے کوئی بھی اس کو نہیں بتا سکتا ہے شاید وہ مقرر کہنا چاہتا ہے لیکن مقرر کے بجائے مکاری ان کی زبان سے نکل گیا بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ یہ سعود سعود مکاری ایک یہودی تھا اور اس کے ایک بیٹے تھے جس کا نام تھا محمد محمد بن سعود ہو جائیں گے یہی محمد بن سعود ہیں جن کے ہاتھ پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا تھا محمد بن سعود تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک یہودی تھا سعود مکاری اور اسی سے یہ ساری اولاد ہے لہذا یہ آل سعود نہیں بلکہ یہ آل اولا یہ آل یہود ہیں نعوذ باللہ من ذالک کتنا بڑا جھوٹ کتنا بڑا الزام اور ایک ایسے خاندان کو جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے حرمین شریفین کی خدمت اور توسیع کے لیے پوری دنیا میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے ایسے لوگوں کو آپ یہودی کہہ رہے ہیں آپ اپنے ایمان کی خیر کریں اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ کلمہ کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے کسی کو وہی یہودی کہنا اس کو کافر کہنے جیسا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے یہ لہذا ایک انسان کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں جو بات کہتا ہوں کتنی بڑی بات کہتا ہوں میں کسی قوم کی دشمنی انسان اس بات پر نہ ابھارے کہ وہ و انصاف سے کام نہ لے بلکہ و انصاف سے انسان کو کام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نشاد ہے شنان قوم قوم تعدل کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل عدل و و انصاف انصاف کا دامن چھوڑ دو سے کام لو یہی ابارے کے قریب ہے بلکہ یہی تقواہ ہے وہ تعملون اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ جو تم کچھ کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو اس طرح کی بڑی بڑی باتیں مملکت سعودی عرب کے تعلق سے یا کسی بھی کے تعلق سے وہ کریں یہ کتنی بڑی بات ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ یہودی ہیں تو ہر سال مملکت سعودی عرب کی طرف سے پوری دنیا کے لوگوں کو چاہے مسلمان ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں وہ لوگ اپنے خرچ پر حج پر بلاتے ہیں اور اس میں اکثر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں جو ان کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان سے بھی ایسے ہی لوگوں کی تعداد زیادہ رہتی ہے جو ان کے عقیدے اور منہج ان کے خلاف ہیں انہیں گالیاں دیتے ہیں اور ان کو بدنام کرتے ہیں ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کے خلاف لکھتے رہتے ہیں بشارے جو اہل حدیث اور سلفی ہیں انہیں تو بہت کم ملتا ہے بڑی سفارشیں کرنی پڑتی ہے نائنٹی فائیو پرسینٹ تو ایسی لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں جن کے عقیدے اور منحص کے خلاف ہوتے ہیں تو جب یہ یہودی ہیں یہودی کی اولاد ہیں تو پھر ان کے ذریعے آپ کیوں حج کرنے کے لیے آتے ہیں آپ ان کا آپ ان کی دعوت کو کیوں قبول کرتے ہیں یہ تو یہودی ہیں آپ کے بقول اس طریقے سے آپ دیکھیے جب سعودی عرب کے سابق فرما رواں خادم الحرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ کے اندر مجمال ملک الفہد لطباعت المسافت شریف قائم کیا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا متبہ ہے جہاں سے قرآن کریم کی خدمت کی جاتی ہے اور دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں قرآن کریم کی تفسیر کی گئی اس کے ترجمے کیے گئے اردو زبان کے اندر بھی دیگر زبانوں میں بھی اگر یہ یہودی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ کے علماء نے یہاں سے مجمل ملک فحض سے کیوں اپنی تفسیر کو تباہ کرایا اور دنیا کے اندر اس کو عام کرانے کی کوشش کی اور جب اس تفسیر پر قدگن لگائی گئی اسے بند کیا گیا تو پھر آپ نے واویلا کیوں مچایا گیا اور اس کے بدلے جب ایک تفسیر جو سلف صالحین کے عقیدے اور منحص کے مطابق ہے آسم البیان جسے پاکستان کے ایک بڑے عالم دین علامہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جسے جس تفسیر کو لکھا تھا اس تفسیر کو جب یہاں سے شائع کیا گیا اور وہ تفسیر جس میں اللہ رب العامین کے عرض پر ہونے کی غلط تعویل کی گئی صفات کی تعویل کی گئی غلط اور غلط معنی بیان کیا گیا انکار بھی کیا گیا اور غلط تفسیر جو تھی جب اس کو یہاں سے ختم کیا گیا تو آپ نے اتنا واویلا کیوں مچایا اتنا ہنگامہ کیوں مچایا جب یہ یہودی ہیں اور یہودی کی اولاد ہیں اگر یہ یہودی اور یہودی کی اولاد ہیں تو کیوں اور پھر آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں جو لوگ ان کے خلاف ہیں ان وہ لوگ سب سے زیادہ ان سے امداد لے کر کے جاتے ہیں بیچارے اہل حدیثوں کو تو آٹے میں نمک کے برابر ملتا ہے لیکن جو ہمیشہ ان کے خلاف بولتے ہیں ان کے عقید اور منحص کے خلاف ہوتے ہیں وہ لوگوں کو باقاعدہ سعودی عرب سے ہمیشہ امداد سب سے زیادہ ملتی ہے اور باقاعدہ ان کی مدد کی جاتی ہے تو یہ یہودی ہیں تو آپ کو ان کی مدد نہیں لینی چاہیے آپ کو چھوڑ دینا چاہیے آپ کیا یہودیوں کے محتاج ہیں کہ آپ اپنے یہودیوں سے یہودیوں سے آپ جو ہے مدد لیں تو یہ جو انہوں نے بات کہی ہے یہ سراسر جھوٹ ہے الزام تراشی ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کو سعودی عرب کی تاریخ کے بارے میں ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے یہ کہا انہوں نے کہ جو آل سعود ہیں یہ اصلی نہیں ہے عربی عرب نہیں ہے یہ یہ انہوں نے کہا حالانکہ سچائی یہ ہے کہ جو آل سعود ہیں یہ ان کی تاریخ بڑی قدیم ہے یہ خالص عرب کے لوگ ہیں یہ بنو حنیفہ سے ان کی تاریخ ملتی ہے اور بنو حنیفہ بنو بکر بن وائل سے ان کا تعلق تھا اور جو حالیہ سعودی عرب جو سعودی عرب ہے اس کے جو بانی ہیں وہ سعود بن محمد آل مقرن ہیں جو قبل بنی حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے یہ درعیہ کے سب سے پہلے حاکم تھے اور انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے سعودی عرب کا نام رکھا گیا المملت العربیت سعودیت العربیہ انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نام رکھا گیا سعود کتنا پیارا نام ہے جس نام سے ہی سعادت واضح ہوتی ہو اس میں ثقافت اور بختی کہاں سے آ سکتی ہے اللہ نے اس طریقے سے ان کو نام عطا کیا کہ ان کے نام ہی سے سعادت اور خوشبختی کی دلیل ہے یہ المت العربی سعودیت عربیت سعودیہ تو یہ اصل سعود بن مقرن بن محمد آل مقرن ان کی طرف مملکت سعودی عرب کی نسبت ہے اور ان کی حکومت جو قائم ہوئی تھی اسی لیے ان کو آل سعود کہا جاتا ہے اور ان کا دوسرا رقب آل معنی بھی ہے اور آل معنی اس لیے کہ معنی ایک بنو حنیفہ کے ایک بڑے ہی با اثر اور بہادر اور زیر کے انسان گزرے ہیں اس لیے اور انہوں نے دریا کی تاسیس کی تھی وہاں مضبوط قلعے اور مکانات تعمیر کیے اور قلعوں ہی کی وجہ سے اسے دریا کہا جانے لگا ورنہ پہلے وہ ملبید اور غذیبہ کے نام سے جانا جاتا تھا تو یہ معنی بہت بڑے اور مشہور آدمی تھے اس بنو حنیفہ کے خاندان کے اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو آل معنی بھی کہا جاتا ہے اس طریقے سے ان کا دوسرا ایک لقب ہے تیسرا آل مقرن کیونکہ مقرن بن مرخان کی طرف یہ منصوب ہے یہ بھی بنو عنیفہ سے تعلق رکھتے تھے اس لیے ان کو آل مقرن کہا جاتا ہے یہ تینوں جو نسبتیں ہیں لوگ لوگوں نے بھلا دی ہیں یا ان تینوں نسبتوں کو سے یاد کرنے کے بجائے انہیں لوگ آل یہود کہتے ہیں آل سلول کہتے ہیں منافق کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کہتے رہیے ان کے بیزان حسنات ہی میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات ہی کو بلند کرتا ہے آپ ان کی غیبتیں کرتے ہیں ان کی چغلخوریاں کرتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں الزام تراشیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرتا ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے جو وفات پا گئے ان کے دروازے کے عمل کے دروازے کو بھی اللہ رب العالمین نے کھول رکھا ہے اور ان کے اعمال کے اندر نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے آپ لوگ اپنے ایمان کی خیر بنائیں تو بہرحال یہ ان کی مختصر تاریخ ہے اور ان کا تین دور ہے پہلا دور جو سعود بن محمد آل مقرر سے شروع ہوتا ہے سن سترہ سو اٹھارہ عیسوی کے اندر ان کو وہاں حکومت ملی اور یہ حکومت سو سال تک اٹھارہ سو اٹھارہ تک قائم رہی یہ سو سال تک جو یہ حکومت قائم تھی اور انہی کے جو تیسرے حکمراں تھے محمد بن سعود بن محمد انہی کے ہاتھ پر جا کر کے سترہ سو چوالیس میں امام دین و ملت امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر کے بیعت کیا تھا اور جب انہوں نے بیعت کیا تو شرک اور بت پرستی کے اڈے تھے ان تمام چیزوں کو انہوں نے درعیہ سے ختم کیا اور اس طریقے سے علماء کی قدر کی اور توحید اور سنت کی کتابوں کی نشر و شاعت کی اور پوری دنیا سے لوگ اس علاقے کا رخ کرنے لگے علماء اور انہوں نے علماء کو جگہ دیا اور اس طریقے توحید و سنت کا غرغلہ ہوا بول بالا ہوا جو شرک اور بدعت و خرافات تھی اس کا دائرہ سمرتا جا رہا تھا یہاں تک کہ اس حکومت کو اس ترکیوں نے کئی مرتبہ ختم کرنے کی کوشش کی لیکن آخری بار سن اٹھارہ سو اٹھارہ میں مصر مصر کے کے والی ابراہیم پاشا کے ذریعے سے انہوں نے اس حکومت کو ختم کیا یہ ان کا دور سو سال تک تھا دوسرا دور اٹھارہ سو چوبیس سے لے کر کے اٹھارہ سو اکیانوے تک پر مشتمل ہے یہ سڑسٹھ سال تک یہ دور چلا یہ حکومت چلی اسے بھی ختم کر دیا گیا جو حائل کا کے حاکم تھا جس کا نام تھا بن رشید اس نے ان کی حکومت کو ختم کیا اور یہ لوگ ابھی جو یہاں کے فرما رواں ہیں ان کے جو والد تھے عبدالعزیز چھوٹی سی ان کی عمر تھی ان کے دادا تھے عبدالرحمان جن کی حکومت تھی اور یہ حکومت دوسری بار سڑسٹھ سال تک چلی پھر یہ لوگ کوئے چلے گئے اس کے بعد تیسرا جو ان کا دور ہے یہ ان کی تاریخ کا سب سے سنہرا دور ہے اور یہ دور جو ہے انیس سو دو دو سے لے کر کے اب تک یہ قائم ہے اور انشاءاللہ اللہ قیامت کی آخری صبح تک قائم رہے گا ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابامن کی حکومت کو قیامت تک باقی رکھے ان کے جو معاندین ہیں حاسدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے ان کو برباد کرے اور اس حکومت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے آخری ثبوت تک قائم رہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے ان کے سب دشمن ہیں لیکن اس کے باوجود یہ الحمد یہ حکومت آج بھی قائم ہے اور ترقی کے منازل دن بدن طے کرتی جا رہی ہے اور طے کرتی جائے گی تو ان کا تیسرا دور ہے سن انیس سو دو سے لے کر کے اب تک تقریباً ایک سو انیس سال گزر چکے ہیں یہ حکومت ابھی بھی قائم ہے اور تینوں دور اگر ملا لیا جائے تو دو سو پینسٹھ سال کا دور بنتا ہے دنیا میں اس وقت اس سے بڑی اور پرانی کوئی حکومت نہیں ہے دو سو ساٹھ سال پینسٹھ سال تقریباً اس کے آس پاس سمجھ لیجیے اس حکومت کے پر قائم ہوئے گزر گئے دو دو مرتبہ ان کی حکومتیں مشرقین نے بت پرستوں نے اور اس طریقے سے جو صوفیاں ہیں یا جو قبر پرست لوگ ہیں ان لوگوں نے ان کی حکومتوں کو ختم کیا لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی حکومتوں کو واپس بھی کرتا رہا اور تیسری بار ان کو حکومت ملی جو آج تک قائم ہے تو یہ مختصر سی تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہاں کے بعد حکومت کے بارے میں پیش کیا ہے انہوں نے ایک بات اور کہی جو کتنا بڑا جھوٹ ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ہر بات تحقیق سے کہی ہے حالانکہ میں کتنا بڑا جھوٹ وہ کہتے ہیں کہ سن پندرہ سو انیس میں برطانیہ سے معاہدہ ہوا پندرہ سو انیس میں اس حکومت کا برطانیہ سے کیا ہوا معاہدہ ہوا اس حکومت کے لیے میرے بھائی یہ حکومت پندرہ سو انیس میں تھی ہی نہیں اس حکومت یہ سب سے پہلی بار جب یہ حکومت آئی میں نے بیان کیا کہ سن سترہ سو اٹھارہ میں پہلی بار یہ حکومت قائم ہوئی سترہ سو اٹھارہ میں اور آپ کہتے ہیں کہ پندرہ سو انیس میں برطانیہ سے ان کا معاہدہ ہوا اس وقت تو دنیا کے اندر تھے ہی نہیں ان کی حکومت ہی قائم نہیں تھی پندرہ سو انیس کی آپ نے بات کہی ہے اس وقت ان کی حکومت تھی ہی نہیں آپ خود اندازہ لگائے کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ میں سمجھا کہ شاید یہ ان کی زبان سے چیز ادا ہو گئی ہوگی ہو سکتا ہے اس سے مراد وہ سعودی عربی تاریخ لے رہے ہوں تو عربی تاریخ تو بھی چودہ سو ترالیس تک پہنچی ہے پندرہ سو انیس تک پہنچی ہی نہیں ہے تو کس طریقے سے عربی تاریخ مراد دیا جا سکتا ہے اور اگر یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے انیس سو پندرہ مراد لیا ہے تو بھی یہ غلط ہے جھوٹ ہے اس لیے کہ انیس سو پندرہ سے پہلے یہ حکومت قائم ہے سن سترہ سو اٹھارہ سے حکومت قائم تھی اور سن انیس سو دو میں تیسری بار ان کو حکومت ملی اور سن انیس سو بتیس کے اندر یہ انہوں نے جو ہے مملکت سعودی عربیہ کا نام رکھا جیسا کہ میں نے شروع بیان کیا تو یہ بہت بڑا جھوٹ انہوں نے بیان کیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ انہیں کتاب و سنت کا علم ہے نہ ان کے پاس عقیدہ ہے نہ ان کے پاس منہج ہے صحیح صلب سازی کا نہ ان کے پاس تاریخ کا علم ہے کیونکہ انہوں نے جا کر کے آخر میں ایک بات اور کہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ علماء دیوبند کی جوتیوں کے صدقے میں ہے اعوذ باللہ من ذالک کتنی حیرانگی ہوتی ہے مجھے یہ بات سن کر کے کہ اہل حدیث لوگ انہیں اپنے اسٹیج پر بلاتے ہیں بہار بنگال اور اس طریقے سے ان علاقوں میں جس آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دیوبند کی علماء دیوبند کی حدیثوں جوتیوں کے صدقے میں مکہ کے مشرقین کا جرم کیا تھا ان کے پاس تو اور بڑی بڑی نسبتیں تھیں وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسبت رکھتے تھے ان کے صدقے اور توفیل میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے ہنستے موس علیہ السلام ہنستے عیسیٰ علیہ السلام یہ سب العزم رسولوں میں سے ہیں العزم رسولوں میں سے ان کے پاس تم سے بڑی بڑی نسبتیں تھیں پھر ان کا کیا جرم تھا کہ ان کو مشرق قرار دیا گیا تو میرے بھائی کتنی بڑی بات کہی انہوں نے حیرانگی ہوتی ہے مجھے کہ اہل حدیثوں کو کیا ہو گیا سلفیوں کو کیا ہو گیا کیا تمہارے پاس علماء نہیں ہیں کیا تمہارے پاس مقررین اور خطبہ نہیں ہیں الحمدللہ ہماری جماعت بانج نہیں ہے الحمد للہ ہماری جماعت میں ایک سے ایک بڑے عالم دین ہیں محدث ہیں مفسر ہیں محقق ہیں مورخ ہیں عربی زبان کے جاننے والے الحمد ایک سے ایک موجود ہیں ایسے لوگوں جن کا عقیدہ اتنا خراب اتنا غلط جس آدمی کا عقیدہ خود غلط ہو وہ کیا آپ کو صحیح عقیدے کی تعلیم دے سکتا ہے فاقد و شیلا ہوتی یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جو آدمی کسی چیز سے محروم ہو وہ آپ کو نہیں دے سکتا ایک فقیر انسان جو ایک روپیے کا محتاج ہو وہ آپ کو مال و دولت نہیں دے سکتا وہ نہیں دے سکتا آپ کو اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے لہذا یہ بڑے افسوس کی بات ہے بڑی حیران کی مجھے ہوتی ہے جب میں نے یہ سنا کہ وہاں کے لوگ باقاعدہ ان کو بلاتے ہیں یہ ان کا مبلغ علم ہے یہ ان کی تحقیق ہے جو انہوں نے تحقیق کیا اور یہ ان کا یہ ان کا علم ہے تاریخ کا اور حدیث اور جو ہے کیا نام ہے ملکوں کا یہ ان کا تاریخ کا تاریخ دانی کا یہ علم ہے تو کتنا بڑا جھوٹ انہوں نے اس کے تعلق سے بیان کیا اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ چالیس سینما گھر ہر مین میں کھلے ہوئے ہیں چالیس سینما گھر نہ عزب اللہ مرضی کتنا بڑا جھوٹ ہے الحاط و برہان اکبند صادقین میں ان سے یہی کہوں گا دلیل لے کر کے آؤ یہ سہیونی اور جھوٹ جو میڈیا ہے اس پر تکیہ مت کرو یہ سب جھوٹے لوگ ہیں مکار لوگ ہیں اور اس طریقے سے ان کے تعلق سے جھوٹی جھوٹی خبریں نشر کرتے ہیں جو ان کی خدمات ہیں کارنامے ہیں ان کو یہ نہیں بیان کرتے ابھی آپ دیکھیے یہاں کے بڑے عالم دین ہیں صالح الحیدان حفظ اللہ جو بیمار ہیں پہلے یہاں کے جو قاد الخا تھے وہ وہ بیمار ہیں ان کی یاد کرنے کے لیے ملک سلمان حفظ اللہ جاتے ہیں خود ملی سلمان بیمار ہیں لیکن پھر بھی ان کی یاد کرنے کے لیے مستشفہ ہاسپٹل تشریف لے گئے ملی سلمان حفظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت آ فرمائے آپ دیکھیں علماء سے محبت علماء کی قدر علم کی قدر کس طریقے سے یہاں پر ہے ان کی یاد کرنے کے لیے اتنے بڑے ملک کا سربراہ خود بیمار لے کے ان کی یاد کرنے کے لیے آتا ہے ایسی خبریں نہیں نشر کرتے ہیں بدعات کے خلاف شر کے خلاف ان کے جو کارنامے دن بدن ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں کو نشر نہیں کرتے ہیں لوگ لہذا یہ جو انہوں نے کہا ہے سراسر جھوٹی بات ہے کہیں بھی ہرمین شریف کے اندر کوئی بھی سینما گھر نہیں کھلا ہوا ہے یہ سب جھوٹ ہے ایک دم جھوٹ ہے یہ ایک دم باطل ہے اس کا حقیقت سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے یہاں تک انہوں نے کہا کہ مندر بنائے جا رہے ہیں اور شیرانیاس کیا گیا ہے بدر کے اندر جو ہے مندر بنایا جا رہا منادر جمع کا لفظ استعمال کیا منادر ہی بہت سارے مندر بنائے جا رہے ہیں شیرانیاس کیا گیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا شیرانیاس کے اندر آپ حاضر تھے ہم تو یہ سعودی عرب کے اندر رہتے ہمیں پتا نہیں چلا اور نہ کسی کو معلوم ہے تم یہ کہتے ہو کہ شیرا نیاس کیا گیا تو کیا تم شیرا نیاس کے اندر آئے تھے اس کے اندر تمہاری شرکت ہوئی تھی نہ کتنی بڑی بات تم نے کہہ دی کتنا بڑا جھوٹ بول دیا مملکت سعودی عرب کے اوپر یہاں کے بادشاہوں کے اوپر تو اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے اس طرح کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور دیکھیے سعودی عرب سے <clears throat> نفرت اور عداوت کی دلی بنیاد یہاں سینما گھروں کا کھلنا نہیں ہے یہاں یہ یہ سینما گھر تو آج ہیں کل یہ سینما گھر نہیں تھے پہلے نہیں پائے جاتے تھے جب سے یہ حکومت قائم ہوئی چاہے ان کا پہلا دور ہو چاہے دوسرا دور ہو یا تیسرا دور آج تک یہ لوگ ان سے نفرت کرتے آ رہے ہیں لہذا ان سے عداوت اور دشمنی کی دلیل اور وجہ سینما گھروں کا کھلنا نہیں ہے ہم کہتے ہیں غلط ہے یہ حرام ہے فلم دیکھنا فلم دکھانا سینما گھر تمام چیزیں حرام ہیں کوئی اس کو جائز قرار نہیں دیتا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ فلم دیکھنے سے بڑا جرم ہے شرک کرنا اس سے بڑا جرم ہے ایک فلم دیکھنے والا اگر شرک نہیں کرے گا وہ جنت کے اندر جا سکتا ہے لیکن ایک جو فلم نہ دیکھتا ہو اگر وہ شرک کرے گا جنت کے اندر نہیں جا سکتا اللہ نے جنت حرام کر دیا شرک کرنے والوں پر الحمدللہ یہاں پر شرک کے انڈے نہیں ہیں یہاں یہ لوگ شرک نہ کرتے ہیں نہ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں یہاں قبر پرستی نہیں مزار پرستی نہیں یہاں عرس نہیں بدات اور خرافات نہیں اس لیے لوگ ان سے عداوت اور دشمنی کرتے ہیں عداوت اور دشمنی کی وجہ یہ سینما گھروں کا کھلنا نہیں ہے عداوت اور دشمنی کو وجہ ان کی توحید سے محبت ہے قبر پرستی کی بنیادوں کو مسمار کرنا ہے جب ان کو حکومت ملی خبر خبروں کو مزاروں کو سب کو انہوں نے زمیں بوس کر دیا تھا توحید کو عام کیا شرک کو دنیا سے ختم کر کیا انہوں نے الحمدللہ اپنے ملک سے کیا اور پوری دنیا کے اندر علماء مبوس کیے جو توحید کا درس دیتے ہیں لوگوں کو شرک سے روکتے ہیں سلب سالین کے عقیدے اور منہج کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں لہذا ان سے دوست دشمنی کی وجہ سینما گھروں کا کھلنا نہیں ہے ورنہ پہلے دور والوں سے کیوں تم دشمنی رکھتے ہو دوسرے دور والوں سے دشمنی کیوں تمہیں تیسرا دور جب شروع ہوا تب کیوں دشمنی تم نے کی ان سے پہلے تو سینما گھر نہیں تھے یہاں پر کیوں دشمنی رکھتے تھے تم کیوں تم ان کے خلاف کتابیں لکھتے تھے اور ان کو نجیس اور پلیت کہتے تھے اور اس طریقے سے ان کے اوپر الزام تراشیاں کرتے تھے تو یہ جو سیدھے سادھے مسلمان ہیں بیچارے سلفی کچھ علماء جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ان کے باقاعے میں آ جاتے ہیں اور ان چیزوں کو لے کر کے مملکت سعودی عرب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے سارے حسنات کو ساری خوبیوں کو لوگ بھول جاتے ہیں یہ سلب سالین کا مناج نہیں ہے یہ سلب سالین کا طریقہ نہیں رہا ہے اس لیے انہیں اگر عداوت اور نفرت ہے تو توحید سے ہے اور جو بھی سعودی عرب سے نفرت کرے گا وہی ہوگا جس کو شرک سے محبت ہوگی اور توحید سے نفرت ہوگی وہی سعودی عرب سے نفرت کرے گا وہی سعودی عرب سے نفرت کرے گا یاد کر لیجیے اس بات کو لہذا یہ جو ساری باتیں انہوں نے اس کے اندر بیان کی ہیں یہ سراسر بے بنیاد باتیں ہیں جو انہوں نے ان کو یہودی قرار دیا اور اس طریقے سے نہ جانے کیا کیا یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا وجود دعوت اللہ کے نتیجے میں ہوا پھر بھی یہودی ہیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا دستور کتاب و سنت ہے اور جب اقوام متحدہ میں لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ اپنا دستور پیش کرو انہوں نے وہاں قرآن پیش کیا قرآن آج بھی وہاں رکھا ہوا جو انہوں نے ہدیے میں دیا وہاں رکھا ان کا دستور ہے کیونکہ یہ یہودی ہیں اس طریقے سے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں حدود کا نفاذ ہے قاتلوں کو قتل کیا جاتا ہے اللہ کو معاف کر دیا دیت پر راضی ہو جائیں شراب پینے والوں پر کوڑے برسائے جاتے ہیں زانیوں کو رزم کیا جاتا ہے چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں پھر بھی یہودی ہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں شرک و بدعات کا کوئی اڈا نظر نہیں آئے گا کوئی مزار اونچی قبر جھنڈے چبوترے ارس اب قوالیاں قبروں پر چراغا پختہ قبریں یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہ یہودی ہیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو علماء کا ادب احترام ہے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر یہ ادب احترام نہیں پایا جاتا ہے چونکہ یہ یہودی ہے اس لیے ایسا کرتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مساجد اور مدارس اور دینی مراکز بنانے والا اگر کوئی ملک ہے تو مملکت سعودی عرب ہے اور اس کی اس لیے کہ یہ یہودی ہیں اس لیے مساجد اور مدارس کی تعمیر کرتے ہیں یہاں دنیا کا سب سے بڑا قرآن کی تباد کا تفسیر کی تباد کا سب سے بڑا مرکز کھولا گیا ہے اس لیے کہ یہودی ہیں یہ اس لیے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں یہ لوگ سب سے بڑا مرکز السنہ وہ سیرہ نبویہ قائم کیا گیا ہے ملک سلمان حفظ اللہ علیہ مدینہ کے اندر جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیثوں پر تحقیق کی جاتی ہے اس لیے کہ یہ لوگ کیا ہیں کیا نام ہے یہودی ہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ میری بات کتنی بڑی بات ہے انہوں نے تبلیغی جماعت کے حوالے ساری بات کہی میرے بھائی تبلیغی جماعت ہی نہیں یہاں پر کسی بھی جماعت کے لیے اپنی جماعت کا لیبل لگا کر کے داو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں یہاں پر کوئی جماعت اپنا لیبل لگا کر کے دین کا کام نہیں کر سکتی الحمدللہ یہاں ودارت و شعر اسلامیہ و اوقاف دعوت ارشاد قائم ہے ایک باقاعدہ دعوت ارشاد کا شعبہ ایک وزارت قائم ہے اور اس کے تحت پورے سعودی عرب کے اندر کئی سو مراکز ہیں دعوتی مراکز ہیں جہاں الحمد للہ توحید سنت کا کام ہوتا ہے غیر مسلموں کو دعوت دی جاتی ہے غیر مسلموں کتنے لاکھ ہاں غیر مسلم ہیں لاکھ ہاں لاکھ جنہوں نے اسلام کی دولت انہیں ملی کروڑ ہاں کروڑ بداتی اور مشرق مسلمان تھے جنہیں توحید اور سنت ملی اور شرک اور بدعات کو انہوں نے چھوڑ دیا الحمد اتنی ساری برکتیں یہ سب کر رہے ہیں اس لیے کہ یہودی ہیں یہ اس لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں کتنے مراکز ہیں یہاں پر اور جب یہ عہدی ہیں اور آپ کی جماعت پر انہوں نے پابندی لگا دی تو پھر آپ واویلا کیوں مچاتے ہیں بھائی یہودی کیا کرے گا یہودی اسلام پر پابندی لگائے گا قرآن پر پابندی لگائے گا دین پر پابندی لگائے گا جب یہ ہیں تو آپ واویلا کیوں مچا رہے ہیں آپ شور ہنگامہ کیوں کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے یہاں ہر جماعت پر پابندی کوئی بھی جماعت نہ یہاں پر کوئی جماعت رجسٹرڈ ہے جیسا کہ ہمارے ملکوں کے اندر ہوتا نہ کوئی بھی جماعت اپنا لیبل لگا کر کے یہاں دین کا کام نہیں کر سکتی یہ تو صرف انہوں نے ان کی جو تبلیغی جماعت کی خطرناکیاں ان کے برے عقائد اور ان کی گمراہیاں ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے اور اس سے پہلے چار مرتبہ چیز ہو چکی ہے چودہ سو بیس میں چودہ سو چوبیس میں چودہ سو ستائیس میں چودہ سو اکتالیس میں یہ چیزیں یا چالیس کے اندر ہو چکی اور ابھی پانچویں بار ایسا ہوا ہے اور صرف تبلیغی جماعت نہیں بلکہ ہر وہ جماعت جو سلب صالین کے عقیدے سے منحرف ہے غلط عقیدہ ہے غلط مناج ہے ان تمام لوگوں پر اس طریقے سے وقتاً فوقتاً یہ اپنے خطبہ کو رہنمائی کرتے ہیں کہ معاشرے کو ان کے غلط عقائد سے پاک کرنے کے لیے ان کی خطرناکیاں اور ان کے نقصانات لوگوں کے اندر بیان کیے جائیں الخوان مسلمین السروریہ اور اس طریقے صوفیہ اور بدعت اور خرافات اور شرک پر تو ہمیشہ ان کا خطبہ اور درس ہوتا ہی رہتا ہے یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے اب چونکہ سوشل میڈیا بہت زیادہ اس وقت حرکت میں ہے اس لیے خبر نشر ہو جاتی ہے ورنہ یہ چیز تو بہت پہلے سے ہوتی رہی اور ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی تعویذ گنڈے کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ تمام مسجدوں کے اندر تعویذ گنڈے کی مذمت اور اس کے نقصانات اور اس کی اختناکی پر خطبہ دیا جائے تو اس طریقے سے وقتاً فوقتاً اس طریقے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں تاکہ معاشرے کو غلط عقیدوں سے پاک و صاف رکھا جائے تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں جس تناظر میں ہمارے یہاں کے لوگ دیکھتے تو پرو پیگنڈا ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے اور اگر پابندی ہے تو تمام جماعتوں پر پابندی ہے سن انیس سن چودہ سو میں جب جوہیمان کا فتنہ ہوا تھا اس وقت سے لے کر کے ہی یہ ساری پابندیاں سب کے اوپر ہیں بلکہ اس سے پہلے جب ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب الامین نے یہاں پر قبضہ دیا اور اللہ رب الامین نے ان کو یہ سارا علاقہ ان فتح کرایا تو ان کے پاس علی المسلمین کے لوگ آئے تو ان سے آفس مانگی تو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کیا کہا کلنا مسلمون و کلنا اخوان ہم سب کے سب مسلمان ہیں سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں ہمیں اس کی کیا ضرورت الحمد للہ یہاں پر ایک ہی جماعت ہے جو سلب صالحین کے نقش قدم پر چلنے والی اہل سنت الجماعت سلب صالحین کتاب و سنت صحابہ سے محبت سنت سے محبت اس کی و اشاعت کرنے والی جماعت ایک ہی جماعت ہے اس لیے یہاں پر دیکھیے کوئی لیبل آپ کو نظر نہیں آئے گا نہ مسجدوں کے اوپر نہ مدرسوں کے اوپر کوئی لیبل آپ کو نظر نہیں آئے گا ایک ہی جماعت ہے سلب صالحین کی اور ایک ہی جماعت ہونی بھی چاہیے سلب صالحین کی جماعت کتاب و سنت کی جماعت اور باقی جو جماعتیں فرقے ہیں اللہ کے سر نے کیا فنار اللہ سارے جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے وہی فرقہ یہاں پر ہے کتاب و سنت والا فرقہ صلب کے نقش قدم پر چلنے والا فرقہ لہذا یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں یہ سب سے جھوٹی باتیں ہیں سب سے زیادہ فلسطینی کی مدد کرنے والا بھی اگر کوئی ملک ہے تو مملکت سعودی عرب ہی ہے اس لیے کہ یہودی ہیں اس لیے سعودی فلسطینی کی مدد کرتے ہیں آج تک اسرائیل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ تجارتی نہ دفتر کا اور نہ ہی سفارتی کوئی تعلق ان کا ان سے نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ یہودی ہیں اس لیے اسرائیل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو میرے بھائی کیا کیا باتیں کہی جائیں یہ سب ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے اور حساب دینا ہے اور یہ زبان کی حفاظت انسان کے لیے بہت ضروری ہے انسان اپنے زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سب سے زیادہ گناہ انسان زبان کے ذریعے سے کرتا ہے اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ کب الناس و فنار وحل کب الناس فنار اللہ حسائد علسلۃم کہ لوگوں کو جہنم میں ان کی زبانوں کی غلط استعمال کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے یا جو ہے ان کو داخل کیا جائے گا اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شرمگاہ کی اپنی زبان کی حفاظ کی ذمہ داری لے لے میں ایسے شخص کے لیے جنت کی جماعت لیتا ہوں زبان کی حفاظ کیجیے زبان کی قدر کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کا احساس کیجیے اگر دشمنی ہے تو بھی عدل انصاف سے کام لیجیے ہم آپ پر کوئی حکم نہیں لگاتے کسی بھی چیز کا کوئی حکم نہیں لگاتے آپ جو چاہیں جو کیجیے آپ نے اتنا غلط عقیدہ بیان کیا کہ ان کی جوتیوں کے صدقے میں آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ ہے ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے یہ حرام ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک نہیں تو شرک کا ذریعہ ضرور ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا لہذا یہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اہل حدیث اسٹیج پر اگر آتے ہیں تو اپنا عقیدہ کی بھی صلاح کیجیے اور اپنا عقیدہ بھی درست کیجیے اور بدعت اور خرافات کو چھوڑیے اور واضح ہو گیا کہ آپ کے دلوں کے اندر جو حقد ہے جو عداوت ہے اور جو سعودی عرب کے تعلق سے غلاظت بھری ہوئی ہے وہ تمام باتیں واضح ہو جاتی ہیں وقتاً فوقتاً یہ واقعات بتا دیتے ہیں کہ انسان کون صحیح منحج پر ہے اس لیے واقعات کا شافات ہوتے ہیں انسان کے منہج کو اس کے عقیدے کو اس کی فکر اس کی اس کی سوچ کو بتا دیتے ہیں کہ کون کس عقیدے کس منحج کا ہے لہذا میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مملتے سعودی عرب کے حفاظ فرمائے اور یہ بھی کہوں کہ انہوں نے ان کو دہشت گرد نہیں کہا ہے با بوا بوا بات ارحاب کہا ہے دہشت گردی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کہا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا اور اس طریقے سے یا یہاں کے لوگ اس کے اندر کچھ لوگ پائے گئے تو ان کا اپنا داخلی معاملہ ہے جس کی بنا پر انہوں نے اس پر پابند جو ہے اس کے تعلق سے بات کہی ہے ورنہ پابندی تو یہاں پر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہر جماعت کے اوپر ہے کوئی بھی جماعت اپنا لیبر لگا کر کے یہاں دین کا کام نہیں کر سکتی اگر کرنا ہے تو آپ جو ہے وزارت اسلامیہ کے تحت ہی آپ کر سکتے ہیں یہاں مجمع الفقل اسلامی قائم ہے جہاں پر ہمارے ملک کے لوگ بھی اس کے اندر باقاعدہ رکن ہیں سوال یہ کہ یہودی ہیں یہ تو پھر مجمع الفق اسلامی کے اندر کیوں رکن ہیں کیوں لوگ وہاں سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں کیوں یہاں پر رکن ہیں مجمع الفق اسلامی کے کتنی بڑی بات کہی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اللہ مجھے بھی ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اصلاح اور معامین اور اللہ تعالیٰ اس پورے سعودی عرب کی اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دین کا کام کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید ترقی عطا فرمائے یقیناً معاشی ہیں منقرات ہیں کچھ گناہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پایا جاتا ہے لیکن ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی خامیاں ہیں اور ہمارے اندر بھی خامیاں پائی جاتی ہیں لہذا انسان کو جو انصاف سے کام لینا چاہیے اگر آپ کے والدین آپ کے گھر والے کوئی غلط کام کرتے ہیں آپ اسے روڈوں پر نہیں بیان کرتے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے کان میں کہیں خاموشی سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے اس طرح کی باتیں کرنا یہ سب جو ہے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے اور حکومتوں کے خلاف لوگوں کو رغلانا ہے یہ خوارج کی پہچان ہے یہ سلب صارحین کے نقشے قدم پر چلنے والوں کی پہچان